حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلف اور تقصیر سے بچتا ہو اور اسی طرح حاکم عادل کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 4843